چچا داد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس آپ کے چچا داد بھائی تھے لیکن آپ سے عمر میں کافی چھوٹے تھے کیونکہ حضرت عبداللہ کے والد حضرت عباس وہ چند سال ہی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے چچا ہونے کے باوجود ایک موقع پہ کسی نے حضرت عباس سے پوچھا کہ آپ بتلائیے کہ آپ بڑے ہیں یا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سوال کرنے والے کا مقصد عمر میں پوچھنا تھا عمر کس کی زیادہ لیکن چچا ہونے کے باوجود اپنے بھتیجے اور پیغمبر کا ادب اتنا تھا کہ کس خوبصورتی سے جواب دی فرمایا عمر میں میں بڑا ہوں لیکن مرتبے میں وہ کہیں بہت بڑے مجھ سے بہت بڑے اس انداز سے جواب حضرت عبداللہ عبدالحم عباس کہتے ہیں میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سواری پر پیچھے بیٹھا تھا اونٹنی پر پیچھے تھا تو آپ نے جب یہ دیکھا میرا چچا داد بھائی بچہ ہے نو عمر لڑکا ہے میرے پیچھے بیٹھا ہے تو میں اس کو کچھ چند نصیحتیں کر دوں اس وقت سے اس نشست سے فائدہ اٹھا فرمایا یا غلام بچے احفظ اللہ اللہ کا خیال رکھو یا فض کا اللہ تعالیٰ تمہارا ہر جگہ خیال رکھیں گے تم اللہ کا خیال رکھو اللہ تمہارا خیال رکھے یہ اس کا سادہ ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کے خیال رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے یا کوئی اور معاونت کی ضرورت ہے اللہ تو ان ساری چیزوں سے پاک ہیں اللہ کا خیال رکھنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے احکام کا خیال رکھو اللہ کے دین کا خیال رکھو تم جیسے جیسے اللہ تبارک و تعالی کے دین کی مدد کرو گے قرآن نے بھی صاف فرمایا ان تنسر اللہ ینسر اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے اللہ کو حصی فزیکلی کسی کی مدد کی ضرورت نہیں اللہ کے دین کی مدد ہی دراصل اللہ کی مدد بچے تم اللہ کا خیال رکھو اللہ تمہارا خیال رکھے جب بندہ کسی بھی محکمے میں اپنی خدمات چوبیس گھنٹے کے لیے سفرد کر دیتا ہے وہ ادارہ وہ محکمہ اس کا خیال رکھتا ہے جب کوئی بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دے گا اللہ کے دین کے لیے تو کیا اللہ اپنے اس بندے کو اپنے اس خادم کو کس طرح اس کا خیال اس کو بے یار و مزدگار چھوڑ دے دوسری نصیحت فرمائی احفظ فض اللہ تجید ہو بچے تم اللہ کا خیال رکھو اللہ کا ذکر کرو اس کی فرما برداری کرو اس کے دین کی نصرت کرو تم پھر جہاں بھی اللہ کی ضرورت ہوگی اللہ کو اپنے سامنے پاؤ اللہ سبحان تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو اللہ کی معیت ہر وقت یہ احساس ہوگا کہ میرے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ یہ احساس اگر کسی کو اللہ نصیب فرما دیں اس سے بڑھ کر کوئی مقام ولایت کوئی رتبہ نہیں آدمی لیٹا ہو بیٹھا ہو چل رہا ہو پھر رہا ہو اکیلے میں ہو جلوت میں اس اور اس کے احساس میں یہ چیز غالب ہو میرا اللہ میرے ساتھ ہے اس کے پاس سب سے بڑی طاقت اس کو اللہ نے سب سے بڑی دولت اور گنا عطا فرما دیا جس کو اللہ مل گیا وہ ادا تفس اللہ جب بھی تم مانگو اللہ سے مانگو جب بھی سوال کرو اللہ سے سوال ہمیں جب بھی کوئی ضرورت کوئی حاجت پیش آئے کہیں کوئی کام پیش آئے ہمیں سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہسپتال میں جا رہے ہیں کسی پیشنٹ کو لے کر نہ معلوم کیا کیسے ٹیسٹ آئے کیسی رپورٹ آئے خطرات تو ہیں نا پتہ نہیں کیسا معاملہ ہو ڈاکٹر کے ذہن میں صحیح اس کی تشخیص آتی یا نہیں آتی علاج کیسا کرتا یہ تو معاملات کوئی نہیں جانتا تو کیوں نہ سب سے محفوظ راستہ اختیار کرے بندہ جانے سے پہلے دو رقص سلاط الحاجت پڑھ لے اے اللہ ساری چیزیں آپ کے قبضہ قدرت اس جگہ ہم کام کے لیے جا رہے کرنے والی ذات بھی آپ کی آپ آپ کی بارگاہ میں ہم پہلے اپنا نام لکھوا رہے ہیں آپ ہمارا یہ کام کر اس کو کہتے ہیں ہر کام سے پہلے کسی بھی اہم کام کے لیے جانا کوئی ایگریمنٹ کرنا کوئی سودا کرنا کوئی ایسا کام سب سے پہلے ضروری نہیں کہ مسجد آئے تھے وہ گھر بھی مسجد ہے وہ گھر کے کمرے وہاں جان نماز بچھائیں دو رکت نماز سلاط الحاجت پڑھ کر وضو کر کے جائیں وضو کر کے جانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر جاتا ہے وضو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلاح المومن مومن کا اسلحہ ہے وضو وضو کی حالت میں رہنا ہر وقت فرشتے ساتھ ساتھ رہتے اور جب بھی کوئی مدد مانگو تو اللہ سے مانگو عالم خوب جان لو یہ بات ذہن میں بٹھا لو ان الما اگر سارے لوگ اکٹھے ہو کر تجھے نفع دینا چاہیں کسی چیز کے بارے میں ساری دنیا مل کر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تمہیں صرف وہی فائدہ پہنچا سکتی ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا جو اللہ نے نہیں لکھا وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی اور اگر سارے جمع ہو جائیں تجھے نقصان پہنچانے کے لیے وج تما کا بھی شعی سب اکٹھے ہو گئے اس بندے کو تو نقصان پہنچانے دے کہ سارے جمع ہو کر بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا نفع دینے والی ذات بھی اللہ کی نقصان دینے والی ذات بھی اللہ کی بات یہ ہے ہم اپنے تعلق کو اپنے احساس کو مضبوط کریں اللہ کا ساتھ حاصل کر لیں اللہ تعالیٰ کی مائیت یہ رشتہ یہ جو ایک تعلق رب کا ہے یہ جڑا رہنا چاہیے ہر وقت اللہ کا بس پھر دیکھیے ساری طاقتیں سارے کام ہمارے قبضے میں ہمارے پاس چابی حاصل ہو جائے گی ان کا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی ذات عالی کے ساتھ زانہ والہانہ اور عاشقانہ تعلق نصیب فرما دے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا ومولانا محمد مبارك وسلم اللهم يا ارحم الراحمين زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا یا یا قیوم برحمتی کا نستغیس یا حی یا قیوم برحمتی کا یا آؤن انا نستعینک نستعین ارحم الراحمین یا اللہ یا ارحم الراحمین دنیا آخرت کی ہر خیر ہر بھلائی ہر نعمت ہمیں نصیب فرما دے دنیا آخرت کے ہر عذاب سے ہر فتنے سے ہر دکھ سے ہر آزمائش سے بیماری سے ناگہانی حادثات سے ناگہانی خطرات سے اعضا کی معذوری اور محتاجی سے اللہ ہمیں محفوظ فرماتے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علیہ وسلم